بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ پانچ سو انسٹھ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے بندو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے سے تمہیں ہی بے شمار فوائد ملیں گے ایسے فوائد جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے باقی خود اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں کہ کوئی اس کی بڑائی بیان کرے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتا و اصیلا اللہ تعالیٰ کے بندوں ہمیشہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی کو سب سے بڑا مانو اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی پکارو خصوصاً ان دنوں میں جو آج کل ہمیں نصیب ہو رہے ہیں یعنی ذوالحجہ کے ایام اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے ہر چیز سے بڑا ہر حال سے بڑا ہر طاقت سے بڑا اتنا بڑا کہ ہم اس کی بڑائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا عظیم ہے کتنا بڑا ہے ہمارا تصور بھی محدود ہمارا خیال بھی محدود اور ہماری سوچ بھی محدود جبکہ اللہ تعالیٰ لا محدود اے غم کے مارو اللہ تعالیٰ ہمارے غموں سے بھی بڑا ہے وہ رحمت کی نظر فرما دے تو سارے غم مٹ جائیں اے مسائل سے دو چار انسانوں اللہ تعالی ہمارے مسائل سے بہت بڑا ہے اسی کے سامنے جھولی پھیلاؤ اور کسی کے آگے نہیں اے گناہ گارو اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے ہمارے گناہ اس کی مغفرت کے سامنے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں بس اسی سے مغفرت مانگو اور ہاں اپنے دل کو سمجھاؤ کہ بس اللہ تعالیٰ ہی کو بڑا مانے کتنا بڑا ہاں سب سے بڑا سب سے بڑا ہم اس کی بڑائی کو سوچ نہیں سکتے سمجھ نہیں سکتے مگر یہ اسی کا شکر ہے کہ ہم اس کی بڑائی بیان کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اکبر لا الہ الا اللہ اللہ واللہ وللہ الحمد عجیب صورتحال ذوالحجہ کا مبارک عشرہ آ گیا مگر ہمارے ہاں کچھ بھی نہ بدلا افسوس ہائے افسوس نہ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑی اور نہ رمضان المبارک کی طرح فجر کی نماز میں جوتوں تک صفیں بنی کیوں معلوم نہیں کیوں نہ بازاروں کی صورتحال تبدیل ہوئی نہ جگہ جگہ نیکیوں کے بازار سجے حالانکہ دلحجہ کے پہلے دس دن انسانی زندگی اور دنیا کے افضل ترین دن ہیں اور اہل علم کے نزدیک یہ دن رمضان المبارک کے دنوں سے زیادہ افضل ہیں ان دنوں میں اعمال کے بارے میں احادیث مبارکہ میں کئی الفاظ آئے ہیں ہر لفظ دوسرے لفظ سے زیادہ بھاری وزنی اور دل نشین ہے کہیں احب کا لفظ آیا کہ ان دنوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک باقی تمام دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب ہیں کہیں افضل کا لفظ آیا کہ ان دنوں کے اعمال سب سے زیادہ افضل ہیں کہیں ازکا کا لفظ آیا کہ ان دنوں کے اعمال باقی سب دنوں کے اعمال سے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ پاک کرنے والے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کہیں تقرب کا لفظ آیا کہ ان دنوں کے اعمال سے انسان اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب حاصل کر سکتا ہے ایک مومن کو اور کیا چاہیے اللہ تعالیٰ کے قرب سے بڑھ کر کیا چیز ہے لوگ بادشاہوں حکمرانوں اور افسروں کے قرب پر فخر کرتے ہیں جبکہ ایک مومن کی اصل منزل اللہ تعالیٰ کا قرب ہے اور ان دنوں کے اعمال سے یہ قرب بہت آسانی سے نصیب ہوتا ہے مگر افسوس کہ یہ دن آ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں بناتے کچھ بھی نہیں کماتے یا اللہ تکبیر کی برکت سے ہم سب پر رحم فرما اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد دل کانپتا ہے قرآن مجید نے ایک عجیب نکتہ سمجھایا ہے بعض لوگ ایسے محروم اور بد نصیب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکی پر لانا پسند ہی نہیں فرماتے یا اللہ معافی یا اللہ رحم یا اللہ معافی یا اللہ رحم دیکھیے منافقین کے بارے میں فرمایا ولاکن کری اللہ اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا کہ وہ جہاد پر نکلیں کیونکہ ان کے دلوں میں نفاق تھا ان کے دلوں میں کھوٹ تھی ایسے نجس اور ناپاک دل کسی پاک جگہ پر کیسے بٹھائے جا سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے تھوڑا سا سوچیں کہ ہم جب کہتے ہیں کہ آج کل نماز میں سستی ہو رہی ہے آج کل تلاوت کرنے کی ہمت نہیں ہوتی آج کل معمولات کا وقت نہیں بنتا سوچیں کہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ناپسند فرما رہے ہیں اور وہ ہم سے ناراض ہیں اس لیے ہمیں نیک اعمال کی توفیق نہیں دے رہے اوپر والی آیت پر غور کریں اور پھر ہم اپنی حالت دیکھیں تو خوف سے دل کانپتا ہے آئیے دل سے تکبیر پڑھیں تاکہ ہمارے دل سے نفاق اور سستی کے جالے صاف ہو جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کچھ تو خوف کرو ایک صاحب علم فرما رہے تھے دلحجہ کا عشرہ آتے ہی اپنے موبائل کو الوداع کہہ دینا چاہیے نہ فضول میسج نہ ای میل نہ چیٹنگ نہ پوسٹیں اور نہ تبصرے اس سے ہمارا بہت سا وقت بچ جائے گا اور ہم اس وقت کو اعمال صالحہ میں لگا سکیں گے کیونکہ اثر ہے کے نفل اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں فرض اعمال سے زیادہ محبوب اور زیادہ مقرب ہیں جبکہ ان دنوں کے فرض عمال کی تو شان ہی الگ ہے ان دنوں کی فرض نمازیں سارے سال کی فرض نمازوں سے زیادہ افضل ہیں ان دنوں کی تکبیر تحریمہ سارے سال کی تکبیر تحریمہ سے زیادہ افضل ہے ان دنوں کا جہاد سارے سال کے جہاد سے زیادہ محبوب ہے اور ان دنوں کے روزے صدقات خیرات ذکر اور تلاوت باقی سارے سال کے ان اعمال سے افضل ہے ان دنوں تو کسی مسلمان کی تہجد تک نہیں چھوٹنی چاہیے اور نہ اسے کسی ایک نماز میں سستی کرنی چاہیے ان دنوں دین کے لیے مال لگانے کی بڑی شان ہے اس لیے بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ یہ دن گزر جائیں اور مال فضول پڑا رہے اور ہم اسے چھوڑ کر مر جائیں خلاصہ یہ کہ موبائل سے جان چھڑا کر یہی وقت اعمال صالحہ پر لگایا جائے مگر ظلم کی انتہا دیکھیں کہ ان مبارک ایام میں بھی کئی ظالم افراد سوشل میڈیا پر طرح طرح کی پوسٹیں چھوڑ کر مسلمانوں کو الجھاتے رہتے ہیں اور ان کا قیمتی وقت اپنی فضول اور بیکار باتوں میں ضائع کرتے رہتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان ایام میں سوشل میڈیا پر لوگوں کو حج جہاد روزے قربانی اور تکبیرات کی طرف متوجہ کرتے مگر وہ ایسا نہیں کرتے بلکہ مسلمانوں کو فضول بحثوں اور فضول باتوں میں الجھاتے رہتے ہیں اور اپنے اس بدعمل پر نہ نادم ہوتے ہیں اور نہ شرمندہ آئیے موبائل بند کرتے ہیں فیس بک اور ٹویٹر پر تالا ڈالتے ہیں ای میل اور تبصرے بازی کو طلاق دیتے ہیں اور جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ واللہ اکبر اکبر وللہ الحمد غلطی کس کی ہے مسلمان تو تسلیم کے خوگر ہیں یعنی بات کو سننے اور بات ماننے والے اگر مسلمانوں کو وہ آیات بار بار سنائی جائیں جن میں عشرہ جلحجہ کی فضیلت کا بیان ہے اور ان کو وہ احادیث سنائی جائیں جن میں اس مبارک عشرے کے عجیب و غریب فضائل ہیں تو یقین یقینی بات ہے کہ پورا ماحول ہی بدل جائے گا مساجد کا رنگ رمضان جیسا اور ان کی رونق اعتکاف جیسی ہو جائے گی بازاروں میں گانوں کی جگہ تکبیریں گونجیں گی اور ہر طرف اعمال صالحہ کا نور ہی نور نظر آئے گا مگر افسوس کہ جن کے ذمہ دین بیان کرنا تھا انہوں نے کچھ غفلت سے کام لیا اور کچھ بے توجہ ہی کی کہ وہ مسلمان جن کی بات سنی جاتی ہے انہوں نے بھی اس بارے میں اپنی ذمہ داری محسوس نہ کی اور نہ دعوت دینے والوں نے ان آیات اور احادیث کی دعوت کا پر اثر ماحول بنایا صرف قربانی کی بات اور دعوت خوب چلی اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے الحمد قربانی کا ماحول خوب سجتا ہے اور یہ امت مسلمہ کی سعادت ہے کئی ظالم لوگ قربانی کے خلاف بھی سرگرم ہوتے ہیں مگر ان کا ناپاک جادو بہت کم اور بدنصیب لوگوں پر ہی چلتا ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ کے علماء خطبہ واعدین مبلغین اور اہل قلم عشرہ الحجہ کے موضوع پر محنت کریں اس موضوع کو اثر نو پڑھیں سمجھیں اور پھر اس دعوت کو وقت آنے سے پہلے ہر طرف پھیلائیں بہت امید ہے کہ اس کی برکت سے امت مسلمہ کو یہ نعمت دوبارہ اجتماعی طور پر نصیب ہو جائے گی اور ہر طرف نیکی قربانی عبادت اور تکبیرات کا ماحول بن جائے گا انشاءاللہ اللہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کون نیت کرتا ہے ابھی الحمدللہ اس مبارک عشرے کے چند دن باقی ہیں آپ میں سے کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ اس عشرے کے باقی ایام اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی محنت میں گزاریں گے الحمدللہ بہت سے مسلمان پہلے سے ہی اس بارے میں بیدار ہیں میں اپنے ارد گرد ایسے افراد کو دیکھ رہا ہوں جو الحمدللہ ان ایام کو پانے اور کمانے کے لیے خوب محنت کر رہے ہیں وہ جہاد کا کام پہلے سے زیادہ کرتے ہیں وہ روزانہ روزے رکھتے ہیں کیونکہ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان نو دنوں کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے اسی طرح وہ تکبیر تسبیح اور تحلیل میں بھی محنت کرتے ہیں اور الحمد حسب استطاعت مال بھی خرچ کر رہے ہیں لیکن جو ابھی تک بیدار نہیں ہوئے اور سستی میں پڑے ہیں وہ باقی دنوں کو غنیمت جان لیں گزشتہ سال کے رنگ و نور اور کئی مکتوبات میں ان دنوں کے لیے عبادت کا نصاب عرض کیا گیا تھا آپ اسے پڑھ لیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے عطا فرمودہ ان دنوں کو اپنے لیے آخرت کا خزانہ اور آخرت کا سرمایہ بنا لیں بہترین قربانی حسب استطاعت نفل قربانی روزانہ کا روزہ نمازوں کی بہترین پابندی تکبیرات کی کثرت تیسرے کلمے کی فراوانی مریضوں کی عیادت غریبوں کی مدد غیبت بد نظری اور دیگر گناہوں سے اجتناب مسلمانوں کو معاف کرنا کثرت سے توبہ استغفار اور جہاد کی بھرپور محنت یا اللہ میری اور تمام نیت کرنے والوں کی مغفرت فرما اور ہمیں تکبیر کی حقیقی برکات اپنی رحمت سے عطا فرما اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تھکاوٹ نہیں سعادت کوئی سوچے گا کہ آخر ہم کیا کیا کریں ابھی رمضان المبارک کی محنت تھی اور اب اشراء جلحجہ کی محنت آخر دنیا کے کام کاج بھی تو کرنے ہیں یہ سوچ درست نہیں دنیا کے ضروری کام کاج سے نہ کسی نے روکا ہے اور نہ کوئی روک سکتا ہے نہ رمضان میں اور نہ ذوالحجہ میں مگر سال میں بار بار ایسے سنہری مواقع کا آنا ہمارے لیے سختی نہیں سعادت ہے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عمریں چھوٹی دی ہیں پچاس سے ستر سال کوئی کوئی آگے بھی نکل جاتا ہے اور کوئی کوئی پہلے بھی چلا جاتا ہے مگر اوسط عمر بہرحال اتنی ہے جبکہ اس امت کا مقام پچھلی تمام امتوں سے آگے اور اونچا ہے انہوں نے جو سفر دو سو سال کی عبادت سے طے کیا ہم نے اس سے بڑا سفر بیس چالیس سال کی عبادت سے طے کرنا ہے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خصوصی ایام اور خصوصی اوقات عطا فرما دیے یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے ایک رات لیلت القدر کی عبادت ایک صدی کی عبادت سے بڑھ کر بنا دی اور اشرۂ جلحجہ کے اعمال کو حد وزنی اور قیمتی بنا دیا ہمارے لیے فخر کی بات